سبق نمبر چودہ ماں شریک بھائی اور بہن کے حصے اللہ تعالی ہمیں جہالت کی تاریکی سے بچائیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ زویل فروز رشتہ داروں میں چار مرد اور آٹھ عورتیں ہیں اب ان میں سے چوتھے مرد کی بات ہوگی جو کہ ماں شریک بھائی ہے اسی کے ساتھ ماں شریک بہن کا مسئلہ بھی آ جائے گا کیونکہ دونوں کا حکم ایک ہے ماں شریک بھائی کسی عورت کی شادی ہوئی اور اس سے اس کی اولاد بھی ہوئی پھر اس کے خامند کا انتقال ہو گیا یا خامند نے طلاق دے دی اس عورت نے عدت کے بعد دوسری شادی کر لی اس سے بھی اس کی اولاد ہوئی اب پہلے خامند سے ہونے والی اولاد اور دوسرے خامند سے ہونے والی اولاد آپس میں ماں شریک بہن بھائی کہلائیں گے کیونکہ ان کی ماں ایک ہے جبکہ باپ الگ الگ عربی میں ان کو اخیافی یا خیفی بہن بھائی کہتے ہیں بیوہ یا طلاق یافتہ عورت کا عدت گزرنے کے بعد دوسرا نکاح کرنا کوئی عیب جرم یا گناہ نہیں ہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت ہے وہ اگر اپنے خاون کی وفات یا طلاق کے بعد اپنے بچوں کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے لیکن اگر نکاح کر لے تو بالکل جائز ہے جو لوگ بیوہ یا متعلقہ عورت کے دوسرے نکاح کو عیب سمجھتے ہیں وہ بہت سخت گناہ اور غلطی کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے کو انہوں نے عیب سمجھا نعوذ باللہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے ماں شریک بھائی بہن موجود ہوں تو انہیں اپنے بھائی کی وراثت میں سے کبھی حصہ ملتا ہے اور کبھی نہیں اس کی تفصیل یہ ہے نمبر ایک اگر میت کے باپ یا دادا موجود ہوں یا میت کی اولاد موجود ہو تو ماں شریک بھائی اور ماں شریک بہن کو وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا اور وہ ورسا کی فہرست سے خارج ہو جائیں گے نمبر دو اگر میت کے باپ دادا بھی نہیں ہیں اولاد بھی نہیں ہے تو دیکھا جائے گا کہ ماں شریک بھائی یا بہن ایک ہے یا زیادہ اگر صرف ایک ہو تو اسے بیراس کا سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا نمبر تین اور اگر ماں شریک بھائی یا بہنیں ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو میراث میں سے ایک تہائی یعنی تیسرا حصہ ملے گا جسے وہ آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے یہاں بہن کو بھی بھائی کے برابر ملے گا مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہوا اس نے کل میراث تیس ہزار روپے چھوڑی ہے اس کے ماں شریک بھائی بہن بھی زندہ ہیں اور اس کی اپنی اولاد بھی ہے کوئی بیٹا بیٹی پوتا پوتی وغیرہ تو اس صورت میں ماں شریک بھائی بہنوں کو ایک روپیہ بھی نہیں ملے گا اور اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے مگر اس کا والد یا دادا زندہ ہے تو اب بھی ماں شریک بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا لیکن اگر اس کی اولاد بھی نہیں ہے اور باپ دادا بھی زندہ نہیں تو اب ماں شریک بھائی بہنوں کو حصہ ملے گا اور وہ اس طرح کہ اگر صرف ایک بھائی یا ایک بہن تو اسے چھٹا حصہ یعنی پانچ ہزار مل جائیں گے اور اگر ایک سے زیادہ ہوں مثلا دو ہوں ایک ماں شریک بھائی اور ایک ماں شریک بہن تو ان دونوں کو مشترکہ طور پر میراث کا ایک تہائی یعنی تیسرا حصہ ملے گا تیس ہزار میں سے دس ہزار پھر وہ دس ہزار ان دونوں میں برابر تقسیم ہوں گے یعنی پانچ پانچ ہزار